امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز خوف کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ فرماتے کہ امام مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے بڑھے اور انہیں ایک رکت نماز پڑھائے اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان میں رہے یہ لوگ نماز میں ابھی شریک نہ ہوں پھر جب امام ان لوگوں کو ایک رکت پڑھا چکے جو پہلے اس کے ساتھ تھے تو اب یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی جگہ لے لیں جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے لیکن یہ لوگ سلام نہ پھیریں اب وہ لوگ آگے بڑھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور امام انہیں بھی ایک رکت نماز پڑھائے اب امام دو رکت پڑھ چکنے کے بعد نماز سے فارغ ہو چکا پھر دونوں جماعتیں جنہوں نے الگ الگ امام کے ساتھ ایک ایک رکت نماز پڑھی تھی اپنی باقی ایک ایک رکت ادا کر لیں جبکہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے اس طرح دونوں جماعتوں کی دو دو رکعت پوری ہو جائیں گے لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے پیدل ہو یا سوار قبلے کی طرف رخ ہو یا نہ ہو امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ مجھ کو یقین ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کی ہیں صحیح بخاری حدیث پانچ سو پینتیس